حمام نے کہا ہمیں قطادہ نے حدیث بیان کی ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قسم کا لباس زیادہ محبوب تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ اچھا لگتا تھا انہوں نے کہا دھاری دار یمنی چادر صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چالیس